حضرت عطا رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں سے ملنے غالباً یونا بستی میں گئے ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں پہلے پکی ہوئی بڑی بڑی باریک روٹیاں پیش کی تو آپ رو دیے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روٹی کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو اڑتیس